اور جب ان پر پڑی جائیں ہماری روشن آئے تو کافر اپنی پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے